تو ویسے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی استغفار اور اس کے بعد دروشی استغفار جو ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے اور دروشی جو ہے وہ آقا کریم وسلم کی قربت پیدا کرتا ہے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ آدمی کو کچھ حاصل ہو جائے گا ویسے ہم یہ مانگتے تو ہیں اللہ کچھ دے دے یہ بڑی مشکل سی منزلیں ہیں تو جن کو جنہوں نے یہ طے کی ہیں انہی سے پتا چلتا ہے یہ عشق نہیں ہے آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈھوب کے جانا ہے یہ حضرت بلال سے پوچھیے حضرت بن یاسر اور حضرت سمیہ اور یاسر سے پوچھیے حضرت زنیرہ اور حضرت بن ادبی پوچھیے کہ یہ عشق رسول کیا ہوتا ہے اللہ کرے کہ کچھ قطرہ ایک ہمیں بھی مل جائے دعا تو ہم بھی کرتے ہیں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضی سوز صدیق دے اگر مل جائے تو ہمیں بھی تھوڑا سا مہربانی کر کے دے دینا ہم آپ کو میں دیں گے انشاءاللہ یہ سمپل ٹین بھائی پھر آ گئے بھائی یار ہمیں سلا تو سلا